والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال في موضع آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال أيضا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وقال أيضا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا صحابي فإن من أنفق أحد منكم مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحده ولا نصيفه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وقال عن الصحابة وخاصة خاص حبهم إيمدين وإيمان فمن أبغذهم فأبغذهم ومن أحبهم فأحبهم أو كما قال صلى الله عليه وآله قال صلی اللہ علیہ وسلم معذر دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں صلب صالحین اور اہل سنت اور جماعت کے عقیدوں میں سے ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا ان کی تعظیم و توقیر کرنا ان کا ادب اور احترام کرنا اور ان کی شان کو بلند کرنا اور جو ان کی شان میں توہین کرے گساخی کرے اس کے پردے کو چاک کرنا اور صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ اہل سنت الجماعت اور صلب صالحین کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جا بجا صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو واضح کیا ہے اسی حوالے سے چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو واضح کیا ہے ان کے لیے جنت اور مغفرت اور رشتے کریم کا اللہ رب العالمین وعدہ فرمایا ہے اس طریقے سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو غلط مت کہو برا بھلا مت کہو اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو ان کے ایک روپیے یا اے سوا ایک روپیے نہیں بلکہ چار آنا کے برابر بھی نہیں پہنچ پائے گا یہ صحاب کرام کا مقام مرتبہ ہے اور کیوں اس لیے کہ صحاب کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں وہ مقدس شخصیتیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نب نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا یہ اتنا اونچا مقام ہے یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ نبوت کے بعد اگر کسی مقام کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے تو صحبت کو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام دنیا والوں کے دلوں کو دیکھا سب سے پاکیزہ سب سے بہتر اور سب سے صاف ستھرا دل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پایا اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا رسالہ سے سرفراز کیا اور اور نبی اور رسول بنا کر کے دین کا دائی بنا کر کے سراج منیر بنا کر کے انہیں دنیا کے اندر مبوض فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پاکیزہ دل جن لوگوں کا اللہ رب العالمین نے پایا وہ صحاب کرام تھے وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا کیوں اس لیے کہ نبی کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے اور ان کے لیے جن کو اللہ منتخب کرتا ہے ان کو صرف اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم و رضو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ رب العالمین سے راضی ہو گیا یہ کلمہ اتنی بار دہرایا جاتا ہے کہ کسی بھی صحابی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ ہر مسلمان جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی صحاب کرام سے محبت ہے وہ رضی اللہ عنہ کے بغیر کسی بھی صحابی کا نام نہیں لیتا ہے تمام صحابہ کو اللہ رب العالمین نے بڑے اونچے مقام پر عطا فرمایا یہ اور بات ہے کہ صحابہ کرام کے آپس میں فضیلتیں ہیں سب سے زیادہ اونچے درجے کے بکر صدیق ہیں اس کے بعد عمر فاروق ہیں اس کے بعد عثمان غنی ہیں اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پھر چھ مبشرہ عشر مبشرہ میں ایسے چھ صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارہ سنائی پھر وہ صحابہ جو قبض بدر کے اندر شریک ہوئے سب کا مقام ہے سب کا مرتبہ ہے اور سب کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے رشتے کریم کا وعدہ ہے جس نے جتنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی اس کے مطابق ان کا مقام اللہ برامین کے نزدیک ہے لیکن لفظ صحبت ایک ایسا شرف ہے جو تمام صحابہ کرام کو شامل ہے اور صحابت اور صحبت جس کو بھی مل گئی صحبت جس کو بھی مل گئی میرے بھائیوں وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس مقام پر کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے اسی لیے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے بیان کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر عبد عبدالزی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ عبدل اور بہتر ہیں تو آج سے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم حضرت امیر معاویہ نے جس جنگ میں شرکت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے ناک میں جو گرد و غبار آیا تھا اس گرد و غبار کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی نہیں پہنچ سکتی ہے اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز جنہیں پانچواں خلیف راشد کہا جاتا ہے بنو میاں کے عظیم خلیفہ گزرے ہیں ان سے بھی جب کسی نے ایسی کوئی بات کہی تو حضرت امیر معاویہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم جس گھوڑے پر چڑھ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا اس گھوڑے کی دم یا اس گھوڑے کی ٹاپ کی دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی نہیں ہو سکتی ہے یہ صحابہ کا مقام ہے یہ صحابہ کا مرتبہ ہے جنہیں اللہ رب العالمین پہ نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور اس طریقے سے صحاب صلب صالحین کا اور علماء اہل سنت الجماعت کا یہ متبقہ فیصلہ ہے کہ صحاب کرام سے وہی دشمنی رکھے گا وہی عداوت رکھے گا جس کا دین اسلام سے دشمنی اور عداوت ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انصار کے بارے میں کہ ان سے جو محبت کرے گا ان سے وہی محبت کرے گا جو دین و ایمان والا ہوگا اور جو تم سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا اور تم سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا اور جو تم سے بغض رکھے گا میں اس سے بغض اور اس سے عداوت رکھوں گا یہ آپ نے بات کر کے انصار کے لیے کہی لیکن آپ کا یہ کلام تمام صحابہ کے لیے ہے کیونکہ مہاجرین کا درجہ تو انصار سے بھی زیادہ اونچا ہے اس لیے یہ مقام تمام صحابہ کو حاصل ہے جن کو بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کی حالت میں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ایسے مقدس شخصیتوں کو صحابہ کہا جاتا ہے اور یہ شرف اور یہ مقام مرتبہ ہر صحابی کو حاصل ہے اور ان میں سے کسی بھی صحابی کی تنقید کرنا کسی بھی صحابی پر دسترازی درازی کرنا یا کسی بھی صحابی کے تعلق سے زبان درازی کرنا یا ان کے مقام کو گھٹانا یا ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ ایسا شخص کر سکتا ہے جو زندیق ہے جو ملحد ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ابو ذرا راضی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ابو ذرا راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کسی بھی احدن یم تقیس و احدم بن اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فع زندیق جب تم کسی کو بھی دیکھو کسی بھی آدمی کو کہ وہ صحابہ میں سے کسی کی بھی تنقید کرتا ہے کسی کے بارے میں بھی عیب جوئی کرتا ہے اور کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی اور ان کی شان میں توہین کرتا ہے فعلم النح زندیق تمہیں جان لو کہ وہ زندیق ہے وہ ملحد ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس طریقے سے امام احمد رحمت اللہ نے فرمایا ادارہ اللہ سوئن فتح ہوں فتح اسلام جب تم کسی بھی آدمی کو دیکھو کہ کسی بھی صحابی کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے اس کو اسلام کی تہمت لگاؤ یعنی یہ کہو کہ اس کے اندر گویا کی اسلام ہی نہیں ہے جو کسی صحابی کے بارے میں اس طریقے سے غلط عقیدہ رکھے اور اس طریقے سے ان کے بارے میں کوئی بات کہے اس طریقے سے مام احمد جو اہل سنت الجماعت کے امام ہیں اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے دین اسلام کو قوت بخشی وہ فرماتے ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ ایک ایسا آدمی جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کرتا ہے اور ہوا رافضی کیا وہ رافضی ہے تو آپ نے فرمایا کہ علیہ اللہ خبی تنسو ایسا انسان وہی کر سکتا ہے ایسی جرات وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر خباصت بھری ہوگی اور جس کے باطن کے اندر برائی ہوگی منطق صحابہ اللہ داخل کوئی بھی کسی صحابی کی اگر تنقید کرتا ہے ان کی شان میں گساخی کرتا ہے تو جان لو اس کے ایمان کے اندر کمی ہے اور اس کے باطن کے اندر برائی ہے نقص اور خلل ہے اس لیے وہ کسی کی تعمیر وہ کسی صحابی کی شان میں توہین کرتا ہے اس طریقے سے ماما احمد نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگوں ایسے لوگوں سے یو جان ابو نہ قوم اللہ جالسن اور امر الناس ویبین امر الناف کیا آپ نے فرمایا تھا ایسی قوم کے لوگ ایسی قوم سے یا ایسے لوگوں سے جو صحابہ کی تنقید کریں صحابہ کے مقام مرتبے کی نقب زنی کریں ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جائے گا اور ایسے لوگوں کا معاملہ لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے گا اور ابو ذرا راضی رحمت اللہ علیہ نے بڑا ہی تاریخی بڑی تاریخی بات کہی ہے بڑی عظیم بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص صحاب کرام کے بارے میں کیڑے نکالتا ہے ان کے بارے میں آئے جوئی کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اسلام کی بنیادوں کو اسلام کی چولوں کو ہلانا چاہتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو دنیا کے اندر صحاب کرام کے ذریعے سے کے ذریعے اس کی نشر و اشاعت کی ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر اسلام پھیلا لہذا یہ اسلام کی بنیاد کو ڈالنا چاہتا ہے اور ان لوگوں کو جن کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام پہنچا انہی لوگوں کی اہمیت کو کم کرنا چاہتا ہے اس لیے بعد میں لوگ کہیں گے کہ جب یہ دین کو پہنچانے والے اتنے غلط قسم کے لوگ تھے تو انہوں نے جو پہنچایا ہے وہ بھی غلط پہنچایا ہے اس لیے یہ دین اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیادوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں لہذا ان کے معاملے کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے تشدد کی جائے یہ زندیق لوگ ہیں زنا ہیں جو اسلام کی بنیادوں کو ہلانا چاہتے ہیں اسلام کو ملیامیر کرنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے ایک آسان راستہ نکالا صاحب کرام کے مقام مرتبے کو کی ان کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیا اور اس طریقے سے ان کو بے بے وزن اور اس طریقے سے ان کے بارے میں الزام تراشیاں شروع کر دی تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کی بنیادیں گرانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا یہ صحابہ ہیں میرے بھائیوں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جنت کا وعدہ فرمایا ہے بڑا اونچا مقام ہے تمام صحابہ جنہیں بھی اللہ رب العالمین نے صحبت سے امکان کیا کسی بھی صحابی کی تنقید کرنا کسی بھی صحابی کے بارے میں عیب جوئی کرنا یہ اہل سنت الجماعت صلب صالحین کے عقید اور منحص پر چلنے والے مسلمان اور علماء کرام کے متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسا آدمی جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا ایسا نہیں کر سکتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو بھی صحابہ کو برا کہے گا اور اس طریقے سے ان کے بعد کی شان میں توہین کرے گا اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے فرشتوں کی لانت ہوتی ہے اور تمام لوگوں کی لانت ہوتی ہے کیونکہ صحابہ کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام پہنچا اور وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد دین ولید سے فرمایا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بطل جلیل ہیں اسلام کے بہت بڑے کمانڈر ہیں اللہ رب العالمین کے ذریعے سے اسلام کے کلمے کو دنیا کے اندر بلند کیا ان کا اور عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی مسئلے میں کوئی بات ہو گئی کوئی اختلاف ہو گیا تو عبد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خالد بن ولید کو مخاطب کر کے کہ انہیں تم کچھ نہ کہو کیونکہ عبد الرحمان بن اوف تو عشر مبشرہ میں سے ہیں ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی یہ بات آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے کہی خالد بن ولید اتنے عظیم صحابی ہیں اتنے بڑے اسلام کے کمانڈر ہیں ان کے بارے میں نے بات فرمائی اب آج اگر کوئی امیر معاویہ یا کسی بھی صحابی کی تنقید کرے میرے بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا آپ کہیں گے ایسے شخص کے بارے میں جو امیر معاویہ یا امر بن آس یا مغیرہ بن شعبہ یا اس طریقے سے اور بڑے بڑے جلیل قد صحابہ ہیں ان کو ان کے بارے میں غلط ان کے بارے میں غلط باتیں کہیں یا اس طریقے سے ان کی شان میں توہین کرے اور ان کو ان کے مقام مرتبے کو گھٹائے آپ کیا کہہ سکتے کیا کہیں گے جس طریقے سے ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہوتا ہے جس طریقے سے جو ہے اسی طریقے سے ایک صحابی کا انکار یا ایک صحابی کی شان کو کم کرنا ایک صحابی کی شان میں گستاخی اور توہین کرنا گویا کی تمام صحابہ کی شان میں گستاخی اور توہین کرنا ہے اسی لیے میں نے آپ کے سامنے اہل سنت الجماعت کے اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء اور ام کرام کے اقوال کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کسی بھی صحابی کی اگر کوئی تنقید کرتا ہے فالا منہ زندیق وہ جان لو کو زندیق ہے اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے اور ان کے بارے میں ہمارے سلف سلف نے نے بات کہی ہے کہ معاویہ ستر صحاب اللہ علیہ وسلم یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحاب اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں ان کے لیے پردہ ہیں فریضہ الصطر اجترا علامہ وراہ اور اگر کسی نے اس پردے کو چاک کر دیا تو وہ ان کے بعد جو پردے کے اندر لوگ ہیں ان کے لیے وہ انسان زیادہ جری ہو جائے گا اور اس طریقے سے کسی بھی صحابی کے مقام مرتبے کا خیال نہیں رکھے گا اس لیے میرے بھائیوں زمانے قریب میں بھی اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے خاص طور سبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے اور آج ہندوستان کے اندر میں اس آدمی کا نام صرف اس لیے لینا چاہتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ اس کے مکر سے اور اس کے ہیلے سے اور اس کی سازش سے اور اس کی گندی باتوں سے اور اس کی رافضیت سے اور سنیت کا لباس پہن کر کے آج اسے رافضیت کی زبان بولی ہے اور صحابہ کرام کے مقام مرتبے کو تار و تار کیا ہے یہ سلمان ندوی میں اس کا نام صرف اسے لیتا ہوں میرے بھائیوں تاکہ آپ اس سے باخبر رہیں یہ وہی شخص ہے جس نے جب جب ابو بکر بغدادی نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا یہ پہلا شخص تھا ہندوستان کا جس نے اس کو خط لکھا تھا اور کہا تھا میں تجھے اپنا امیر المومنین تسلیم کرتا ہوں ہوں تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اس کو باقاعدہ خط لکھا اور اس طریقے ہمیشہ سے اس کی تحریریں اور اس طریقے اس کی اس طریقے باتیں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں آج ابھی چند دنوں پہلے اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی نازیب الفاظ کہے اور اس طریقے سے صحاب کرام کی شان میں تنقید کی ہے میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو صحاب کرام جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا اگر کوئی ان کے اندر کیڑے نکالے وہ خود ایسا انسان ہے جس کے اندر کیڑے ہیں اگر کوئی سورج پر تھوکے تو تھوک سورج پر نہیں جائے گا اور جو سورج کو تھوکنے والے ہی پر اس کا تھوک گرے گا یہ صحاب کرام ہیں جن کے مقام مرتبہ میرے بھائیوں صحاب قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھری پڑی ہیں یہ سنیت کا لباس پہن کر کے رافضیت کو کا کا لباس رافضیت کی نشر و شاعت کرنا میرے بھائیوں ہمیں ان لوگ لوگوں سے کوئی گلا نہیں ہے ہمیں ان لوگوں سے کوئی شکوا نہیں ہے جن کا مذہب اور جن کا دین ہی صحابہ کرام کو گالیاں دینا ہے صحابہ کرام کی تنقید کرنا ہے صحابہ کرام کے مقام مرتبے کو ملیا کرنا ہے اور صحابہ کرام کو کافی و ملون قرار دینا ہے مجھے ایسے لوگوں سے ان رافدات سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے غلط جین کا ایک حصہ بنا لیا ہے اور اس طریقے سے وہ صحابہ کرام کی تنقید کرنا اور ان کو کافر اور ملون اور جانبی قرار دینا یہ ان کا شعار بن چکا ہے اور اس طریقے سے ان کی پہچان بن چکی ہے یہ ان کا دین ہے وہ ہمیں ان سے نہیں غرض ہے کوئی اور ان سے لینا دیا نہیں کیونکہ ان کا مکر واضح ہو چکا ہے پوری دنیا کے لیے سب کچھ باتیں ان کی اسلام کے لیے دشمنی قرآن کے لیے دشمنی صحابہ کے لیے دشمنی پورے مسلمانوں کے لیے دشمنی اللہ کے لیے دشمنی ان کی یہ سب کچھ ازبام ہو چکی ہے ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں لیکن پردے میں رہ کر کے سنیت کا لباس پہن کر کے جو آدمی نفاق کی چال چل کر کے اور صحاب کرام کی شان میں تنقید کرے کوتاہی کرے میں کہنا چاہتا ہوں اگر تیرے اندر جرات ہے اور تو صحیح انسان ہے تو تم سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کے ایسا کام مت کر تو اعلان کر دے کہ میں رافضی ہوں اپنی زبان سے تو جو کچھ بھی کہے ہم تیرے اوپر کوئی اعتراض نہیں کریں گے لیکن تو سنیت کو اور اس طریقے سے اور خاص طور سے مذہب حنفیت کو تو داغدار کر رہا ہے اپنے آپ کو تو حنفی کہتا ہے کیا تجھے امام تحوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے عقید امام تحویہ رحمت اللہ علیہ اور آج وہ کتاب پورے بم لگتے سعودی عرب اور ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے جتنے بھی سلفیہ لدیث ادارے ہیں ان تمام اداروں کے اندر وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اپنے موضوع پر عقیدے پر لازوال کتاب ہے ایک ایسی کتاب ہے جنہوں نے مام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے عقیدے کو اور احناف کے عقیدے کو واضح کیا ہے اور اس میں انہوں نے بات ذکر کی ہے امام ابو جعفر رحمت اللہ علیہ نے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش برسائے وہ کہتے ہیں محب و صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام اللہ کے رسول کے تمام صحابہ سے ہمیں محبت ہے ہم سے محبت کرتے ہیں ولا نذکر رحم اللہ بالخیر ہم جب بھی ان کا ذکر کریں گے خیر کے ساتھ ذکر کریں گے وہ حب و ہم ایمان ان احسان ان سے محبت کرنا یہ دین ہے ایمان ہے احسان ہے ان سے محبت کرنا صحابہ کرام سے ہمارے دین کا حصہ ہے یہ ایمان کا حصہ ہے یہ احسان کا جز ہے وہ بغض ہم کفر نفاق الطغیان اور جو ان سے بغض کرے گا جو ان سے عداوت رکھے گا جو ان سے نفرت کرے گا یہ اس کے کفر کی دلیل ہے اس کے نفاق کی دلیل ہے اور اس کی سرکشی اور ہر دھرمی کی اور اناج کی دلیل ہے جو کسی بھی صحابی سے نفرت کرے گا یہ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اتنے بڑے امام تھے انہوں نے عقید امام تحویہ کے اندر یہ بات ذکر کیے ہے میرے بھائیوں اور آج اپنے آپ کو حنفی کہنے والا شخص اپنے آپ کو حنفی کہنے والا کہتا میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں اور ان کے مسلک پر چلتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو سلب صالحین کے عقیدے پر تھے اور اللہ کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کے سب تمام امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ یہ تو ہمارے امام ہیں اہل سنت الجماعت کے امام ہیں اور اس طریقے سے سلب صالحین کی نہج پر چلنے والوں کے امام ہیں امام ابو حنیفہ اتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین کو عطا فرمایا ان کا نام لے کر کے تو انہیں تو امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے ان کے مسلک کو جو صحیح مسلک تھا ان کو تو داغدار کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو حنفی کہہ کر کے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مذہب نہیں تھا صاحب کرام کی تنقید کرنا بلکہ وہ صاحب کرام کا ان کے ہاں بڑا اونچا مقام مرتبہ تھا بڑا اونچا مقام مرتبہ صاحب کرام تھا کا ان سے محبت محبت کرتے تھے اور ان سے بغض رکھنے کو کفر اور نفاق سمجھتے تھے کہ امام ابو حنیفہ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ تھا میرے تو آج جیسے ماضی قریب میں بھی اس طرح کی حرکتیں کی گئی ہیں اور رافضیت کو خوش کرنے کے لیے اور اس طریقے سے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اور مجھے معاف کیجیے گا مجھے معاف کیجیے گا بڑی معذرت کے ساتھ ہی میں بات کہنا چاہوں گا کہ بول مودودی صاحب نے بھی خلاوت و ملوکیت کے اندر امر بن آس اور اس طریقے سے امیر معاویہ مغیرہ بن شعبہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے اوپر تاریخ کی روشنی میں ان کے بڑی شان میں گستاخی کی ہے اور اس طریقے سے ان کے بھی مقام اور مرتبے کو گھٹایا ہے یہ بہانہ بنا کر کے انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی انہوں نے تو تاریخ کے حوالے سے بات کہی ہے میرے بھائیوں تاریخ کوئی اللہ کی طرف سے نادل کردہ وہی نہیں ہے تاریخ کے اندر آپ کو ہر چیز مل جائے گی اچھی چیزیں بھی ملیں گی بری چیزیں بھی ملیں گی تاریخ کو بنیاد بنا کر کے وہ صحاب کرام جن کے بارے میں محبت کرنا یہ صحاب سلب صالحین اہل سنت الجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ اور اجماعی عقیدہ اور فیصلہ ہے اس عقیدے کو تار تار کرنا تاریخ کی بنیاد بنا کر کے یہ کون سا دین ہے میرے بھائیوں کہ یہ قرآن ہے تاریخ کہ یہ حدیث ہے تاریخ کچھ نہیں ہے تاریخ تو رافضیوں نے لکھی ہے دشمنان صحابہ نے لکھی ہے اور اس طریقے سے ان لوگوں نے تاریخ کو لکھا ہے اس تاریخ کو بنیاد بنا کر کے صاحب کرام کے بارے میں تنقید کرنا پھر صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں بچے گا نہ ابو بکر و عمر بچیں گے نہ عثمان و علی بچیں گے اگر تاریخ ہی بنیاد بنا لی جائے لہذا تاریخ بنیاد نہیں ہے بنیاد قرآن ہے بنیاد اللہ کے سر صلی اللہ وسلم کی حدیثیں ہیں حدیثیں بھری پڑی ہیں قرآن کرام کریم پورا چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے کہ صحاب کرام کے مقام مرتبے کو جانو صحاب کرام سے وہی نفرت کرے گا جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا جس جو رافضی ہوگا اور اس طریقے سے جس کے اندر خروج پایا جائے گا وہی صحاب کرام سے نفرت کرے گا اس لیے جہاں رافضی صحاب کرام سے نفرت کرتے ہیں وہی خارجی بھی صحاب کرام سے نفرت کرتے ہیں وہ تمام خوارج کیا عقیدہ رکھنے والے جنہوں نے جب حضرت علی رضی اللہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ سفین ہوئی تھی اس کے بعد تمام صحابہ کرام کو جو بھی ان جنگوں کے اندر شریک ہوئے تھے ان تمام صحاب کرام کے لوگ کافر کہتے ہیں یہ خوارج بھی لہذا جس کے اندر خروج پایا جائے گا جس کے اندر رافضیت ہوگی جس کے اندر دفاق ہوگا جس کا دل کفر سے بڑا ہوگا جس کے دل کے اندر اناج اور ہردرمی اور تغیان ہوگا وہی صحاب کرام کو نشانہ بنا سکتا ہے وہی صحاب کرام کو پر الزام تلاشی کر سکتا ہے آج ہم اس گئے گزرے دور میں بھی اگر کوئی ہمارا ساتھی ہے کوئی ہمارا بہترین ساتھی ہے اور اس طریقے سے ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کے بارے میں ایک لفظ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبی پاک ہیں پوری دنیا انسانیت دن کے لیے نبی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ان کے بارے میں دشنام ترازی ان کے بارے میں الزام تراضیہ کرنا اور اس طریقے سے ان کے بارے میں تنقید کرنا میرے بھائی کون سا ایمان ہے یہ کون سا دین ہے جو اس طریقے سے انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے ایک انسان نہیں تھا ایک شخص اپنے بارے میں نہیں یہ سمجھ سکتا ہے اور نہ اپنے بارے میں اس چیز کو گوارا کرے گا کہ ہمارے ساتھیوں کے بارے میں ہمارے رشتے داروں کے بارے میں ہمارے خاندان کے بارے میں اس طریقے سے گولیاں اٹھائی جائیں ان کی شان میں توہین کی جائے یہ تو صحابہ کرام میرے بھائیوں جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا وہ شریعت ملی جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا تھا انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا گھر قربان کر دیا وطن قربان کر دیا ساری ماں سارا مال ساری دولت سب کچھ قربان کر دیا اور اس طریقے اسلام کے اشاعت کے لیے اور اسلام کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکل پڑے اور اس طریقے سے دنیا کے اندر اسلام کے کلمے کو بلند کیا ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسلام کی دنیا کے اندر اشاعت فرمائی لہذا ان سے وہی نفرت کرے گا ان وہی بغض رکھے گا جس کے دل کے اندر صحاب کرام جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا جس کے دل کے اندر صاب کرام سے نفرت ہوگی وہی یا دین اسلام سے نفرت ہوگی وہی صاب کرام سے نفرت کرے گا لہذا میرے بھائیوں ان لوگوں کو پہچانو یہ ڈاکو ہیں یہ رہزن ہیں آپ کے مشفے اور مشفق کے روپ میں تمہارے ایمان کو تمہارے عقیدے کو تمہارے منحص کو اور جو ہے برباد کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے مکر سے واضح رہنے متربے رہنے کی ضرورت ہے میں نے صرف اس لیے اس کا نام لیا تاکہ آپ لوگ کبھی دھوکا نہ کھائیں ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ممبر رسول پر ایسے شخص کا نام لیا جائے جو شاہد اللہ کے رسول کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو شان میں توہین کرنے والا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسول پر چڑھ کر کے صحاب کرام کی عظمت کو بیان کیا اور اس طریقے صحاب کرام کے مقام مرتبے کو دنیا کے اندر واضح کیا اس لائق نہیں تھا لیکن صرف اس وجہ سے کہ تاکہ آپ متربہ رہے اور تاکہ جب بھی ایسی کوئی بات آپ تک پہنچے آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ شخص ہے جس نے صحابہ کی ترقی کی ہے اور رہے میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو تو بڑے عظیم صحابی ہے میرے بھائیوں وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلے خطبے میں میں امیر معاویہ کے مقام مرتبے کو پرانی آیات کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاح حدیث کے حوالے سے صحابہ اور اس طریقے سے صحابہ اور علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں ام اکرام کی روشنی میں میں ان کے مقام مرتبے کو واضح کروں گا اور اسے دکھاؤں گا آئینہ جسے امیر معاویہ جیسی عظیم شخصیت کے اوپر اور جو ہے اس طریقے سے زبان درازی کی ہے وہ اپنا مقام سمجھے اپنی اپنا اپنا اپنے اپنے آپ کو جانے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے اور سورج کو کہ کس طریقے سے وہ تھوک نہ کی والی وشال اسے دنیا کے اندر قائم کر دی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بنائے اس نے معذرت بھی کی تو معذرت کے اندر بھی دوبارہ پھر بھی معاوضہ کی تنقید کی لہٰذا میرے بھائیوں یہ ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے اسی لیے سے امام احمد بن حمل نے فرمایا تھا ایسے لوگوں ایسے لوگوں کے معاملے کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے گا تاکہ کوئی ان سے دھوکہ نہ کھائے اور یہ باقاعدہ اللہ کے سر پر ایمان لانے میں یہ چیز داخل ہے ہم نبی کی رسالت کا اور آپ کی شہادت کا اقرار کرتے ہیں اس نے علماء نے بیان کیا ہے کہ ان کے صحابہ دفاع کیا جائے گا ان کے صحابہ کے بارے میں جب بھی کوئی انگلی اٹھے گی کوئی آواز اٹھائی جائے گی ایسی زبانوں کو قرآن و سنت کے حوالے سے بند کرنے کی کوشش کی جائے گی حق ان تک پہنچایا جائے گا کتاب و سنت کی بات ان تک پہنچائی جائے گی اور حق کا اعلان کیا جائے گا اور ایسے لوگوں کے پردے کو چاچ چاچ کیا جائے گا تاکہ امت مسلمہ ایسے لوگوں کے مکر اور فریب سے اور ایسے لوگوں کی سازش سے بچی رہے اور محفوظ رہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا یہی ہے کہ اللہ ہر گرامین ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو مزید پیدا کرے ان سے وہ محبت کرنے کے میں توفیق دے اور جو بھی صابق رام کی تنقید کرے اللہ ابراہین تر سے اپنا انتقام لے لے یا تو اسے سنیت کا صحیح لباس پہننے کی توفیق عنایت فرمائے یا تو اللہ ربام اس کو صحیح راستہ دکھا کر کے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستہ دکھائے اور اس طریقے سے اللہ ربامین اس سے انتقام لے جو تیرے نبی کے صحابہ کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں تیرے نبی کی صحابہ کی شار میں تنقید کرتے ہیں رب العالمین تجھ سے کوئی چیز سے کوئی چیز عجیب نہیں ہے لہذا میری دعا ہے کہ اللہ ابامین ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے صحابہ کی محبت پر قائم رکھے کیونکہ دین ہے میرے بھائیوں یہ ایمان ہے اور یہ احسان ہے اور اس طریقے سے اللہ ابامین ہماری وفات کرے صحابہ کی محبت پر ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ ابامین ہمیں قبر کے داب سے اور جہنم کے داب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اللہ ابامین ہمیں مقام عطا فرمامین رب العالمین بارک اللہ علیہ بلاد ذکل حکیم الرحیم انہو تعالی جواد الکریم ملک بر الرحیم